اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور اسمبلی لینگویج پروگرامنگ اس میں ہم پھر آج بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں پچھلی دفعہ جو لیکچر ہم نے دیا تھا وہ کنڈیشنل جمپس اور کمپیئر سے ریلیٹڈ تھا آج جس چیز پہ میں کنسنٹریٹ تھوڑا سا کروں گا وہ ہے کمپیئر اٹ سیلف ٹھیک ہے نا تو ذرا اس کی ڈیفینیشن دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس ڈیفینیشن کو دوبارہ سے ذرا یاد کر لیتے ہیں کہ کمپیئر کرتی کیا ہے کمپیئر بنیادی طور پر اپنے سورس کو ڈیسٹینیشن کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے سبٹریکٹ کرتی ہے ڈیسٹینیشن میں سے source subtracts the source from destination and updates the flags updates the flags according to the result ٹھیک ہے ناٹ چینجنگ دا سورس اور دی ڈیسٹینیشن نہ سورس چینج ہوگا سورس تو ویسے ہی چینج نہیں ہوتا ڈیسٹینیشن چینج نہیں ہوگا سبٹریکشن ہوگی بیک گراؤنڈ میں اس کا ریزلٹ کہیں نہیں جائے گا ڈیسٹینیشن بھی وہی رہے گا سورس بھی وہی رہے گا صرف اس سبسٹرکشن کے نتیجے میں جو فلیکس کا اسٹیٹ ہوگا نا وہ چینج ہو جائے گا وہ اس سبٹریکشن کے حساب سے سیٹ ہو جائے گا یعنی compare in essence mathematical subtraction ہے لیکن اگر ہم سبٹریکشن یوز کرتے سب کی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے تو ڈیسٹینیشن چینج ہو جاتا ہے جیسے آپ نے پیچھے دیکھا ہے سبٹریکشن سے ڈیسٹینیشن چینج ہو جاتا ہے لیکن کمپیئر کی صورت میں جو سبٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر ڈیسٹینیشن تبدیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ڈیسٹینیشن وہی رہتا ہے اور صرف فلیگز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں اور دوسری ایک اہم چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلے اس میں وہ چار جو کنڈیشنل جمپس تھیں جو آپ کو یاد ہوگا jump if above jump if below jump if greater jump if less ٹھیک ہے نا یہ ابو اور بلو دو کے درمیان ریلیشن شپ ہے کون کس سے ابو ہے تو ریلیشن شپ جو اس میں کمپیئر کے ساتھ جو ریلیشن شپ ایگزبٹ ہوتا ہے جو ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے it's the relationship of the destination to the source ٹھیک ہے نا یعنی جمپ اف ابو اگر لگے گی یعنی اگر یہ ٹرو ہوگی تو یہ اس صورت میں جبکہ ڈیسٹینیشن سورس سے بڑا ہو ٹھیک ہے نا تو relationship which is reflected is the relationship of the destination to the source ٹھیک ہے یہ اہم چیز ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا تو کمپیئر کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اس کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرنے کے لیے وہ جو ہم نے پچھلے ایک ایگزامپل ہم کرتے آ رہے تھے دس نمبرز کو ایڈ کرنے والی ٹھیک ہے وہ ایگزامپل ہم تھوڑا سا ریموڈیفائی کر کے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے ہم دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر اب جو ہے اب جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ جو پہلے ہم نے کاؤنٹرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہ ہم نے ذرا نکال دیے اور اب ہم دیکھیں کہ کمپیئر کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے اندر تاکہ ہم اپنی ٹرمینل کنڈیشن کے ہم نے دس نمبر جو ہے وہ ایڈ کر لیے ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں تو یہ ایگزامپل ہے یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں بالکل آپریشن بالکل وہی ہے ٹھیک ہے اور کوڈ بھی تقریباً وہی ہے اس میں صرف جو چیز ہم نے بیچ میں سے نکالی ہے وہ نکالے ہے اپنا کاؤنٹر اب کیا ہے کہ جو ہم پوائنٹر استعمال کر رہے ہیں بیس ایکسس جو ہم کر رہے ہیں اپنے ڈیٹا کا اس بیس پوائنٹر کو ہی ہم استعمال کر لیں بیس پوائنٹر کو ہی ہم یوز کر لیں ایز اے کاؤنٹر تو ہمارا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس میں جو ایڈریسنگ موڈ ہم نے استعمال کیا ہے ایڈ کے اندر وہ بیس پلس آف سیٹ کا ایڈریسنگ موڈ ہے ایک ذرا میں آپ کو گو تھرو کر دیتا ہوں انسٹرکشن کا پھر ہم اسے دیکھیں گے ڈبگر کے اندر یہ پہلا وائز آ رہے انیشلائزیشن ہے بی ایکس کاما زیرو تاکہ ہم پوائنٹ کریں اپنے پہلے ایلیمنٹ پر ایکس کاما زیرو ہم نے کر دیا ہے موو ایکس کاما زیرو ٹھیک ہے یہ انیشلائز کر دیا ہم نے ٹوٹل اور آگے پھر ہم نے ایڈیشن اسٹارٹ کر دی add X comma num one plus B X ٹھیک ہے یہ نم ون جو ہماری ارے ہے دس نمبروں کی اس میں بی ایکس کا یعنی بیس ایڈریس اس کے اندر ایڈ کر کے جو ہمارا پوائنٹر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سے تو جب ہم پہلے میں آئیں گے چونکہ بی ایکس زیرو ہے اس لیے پہلا نمبر اٹھائیں گے یہاں پر اس کے بعد نیچے جو ہے نا add B X comma two یہ بھی آپ جانتے ہیں کیوں ہم نے ٹو کیا ہوا ہے یہ پچھلے ایگزامپل میں آپ نے دیکھا ہے چونکہ ہمارے ورڈ ہیں نمبرز بائٹ نہیں ہے تو ایڈریس دو دو کر کے تبدیل ہوگا ایک ایک کر کے تبدیل نہیں ہوگا اس کے نیچے وہ انسٹرکشن ہے جو ہم اس کو جس کو ہم اس وقت کنسنٹریٹ کر رہے ہیں compare B X comma twenty تو یہ جو compare B X comma twenty ہے یہ ٹوینٹی جو ہے یہ ایڈریس اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو یہ گیارہویں نمبر کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ ہمیں ہمارے پاس گیارہواں نمبر نہیں ہے تو ہم اس کو بی ایکس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ دس پورے ہو گئے ایڈ چونکہ بعد میں ہے نا ایڈ بی ایکس ٹو بعد میں ہے تو اس کو پھر ہم کمپیئر کریں گے ٹوینٹی کے ساتھ تو اگر ہم دس نمبر پورے ایڈ کر چکے ہیں تب اس وقت بی ایکس میں ٹوینٹی ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی اگر زیرو کیونکہ یہ کاؤنٹ ہمارا زیرو سے شروع ہو رہا ہے یہ آف بائی ون والا جو چکر ہوتا ہے نا یہ اس کے اندر وہ چیز ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹوینٹی کے ساتھ کمپیئر کیا دو دو ایڈ کر کے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں دو دو ایڈ کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں تو دو دو ایڈ کرنے کے نتیجے میں گیارہویں نمبر کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہوگا نا وہ ٹوینٹی ہوگا لیکن چونکہ گیارہواں نمبر ہے نہیں اور نیچے کمپیئر کمپیئر کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ jump if not equal to L one ہے تو جہاں ہم گیارہویں نمبر پہ پہنچیں گے اس کے بعد ہم ایڈ پہ واپس نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا ہم آگے چلے جائیں گے تو یہ جو ہے یہ پروگرام کا بریف ہے اس کو ہم کھولتے ہیں ذرا ڈبگر میں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں ہیں یہ دیکھ لو اب جب ڈبگر میں ہم اسے کھولتے تو یہ وہی چیز جو جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہ وہی پروگرام ہے جو تم لوگوں نے دیکھا تھا ابھی ہم اپنی یعنی ٹیکسٹ فارم کے اندر دیکھا تھا اب وہ پراپر فارم میں اپنے کمپائلڈ اسمبلڈ فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دونوں انیشلائزیشن سٹاپ پر ہیں ذرا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پہلا اسٹیپ ہم نے کیا بی ایکس زیرو ویسے بھی تھا پھر بھی زیرو ہو گیا کوئی حرج نہیں ایکس بھی اسی طریقے سے زیرو ہو گیا اب ایکس کے اندر جو ہم ایڈ کر رہے ہیں یاد ہو اگر لسٹنگ میں نمبر تو پہلا نمبر ہمارا تھا اس میں دس ٹھیک ہے نا وہ ہم نے ایڈ کیا ایکس کے اندر اب بی ایکس میں دو ایڈ کیا ٹھیک ہے نا اب یہ کمپیئر کی جب انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی یہ دیکھو کمپیئر کی انسٹرکشن جیسے میں نے کہا کہ سبٹریکشن تو کرتی ہے لیکن بی ایکس حالانکہ اس میں ڈیسٹینیشن ہے لیکن بی ایکس تبدیل نہیں ہوا ہے بی ایکس وہی ہے جو پہلے تھا ٹھیک ہے نا کوئی چیز چینج نہیں ہوئی فلیگز جو ہیں اس کے مطابق اپ ڈیٹ ہو گئے اور اگر اس میں دیکھو گے تو زیرو فلیگ جو ہے وہ اس وقت زیرو ہے کیونکہ یہ بی ایکس جو ہے وہ fourteen fourteen hexadecimal which is equal to twenty decimal وہ ابھی اس کے برابر نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ جمپ جو ہے جمپ اف ناٹ زیرو کیونکہ زیرو ناٹ ہے یعنی ون نہیں ہے اس لیے یہ جمپ لگ جائے گی ہم ون زیرو سکس پہ واپس پہنچیں گے ٹھیک ہے پھر آگے سیکنڈ اٹریشن میں چلے اب وہ جو تم کو وہاں پہ ڈسپلے دکھا رہی ہے وہ بیس دکھا رہی ہے ٹین ٹوینٹی تھرٹی یہ نمبر یاد ہوں گے جو ہم نے وہاں پہ لکھے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ بیس دکھا رہی ہے یہ بیس ایکس کے اندر ایڈ ہو گیا ایکس میں بیس ایڈ ہونے کے نتیجے میں اب وہ ایڈ والا جو ہے وہ اوپر چل رہا ہے وہ اس کو اب تم لوگ خود دیکھتے جاؤ اس میں غور کرو کہ کمپیئر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ ہم نے کیا ٹھیک ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں بی ایکس وہی رہے گا لیکن فلیکس جو ہیں وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اٹریشن چلتی جائیں گی چلتی جائیں گی ذرا اس کو ہم تیزی سے کرتے جاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ہم رکیں گے جبکہ بی ایکس جو ہے وہ ٹویلو ہیکسا ڈیسیمل ہو جائے گا اب 12 ہیکسا ڈیسیمل پہ یہ اسٹیپ لیتے ہیں ٹھیک ہے جب 12 ہیکسا ڈیسیمل کے اوپر ہم آ جائیں گے تو 12 کو ایڈ کرنے کے بعد 12 ہیکسا ڈیسیمل پہ بی ایکس ٹویلو ہو گیا اب ہم نے ایڈیشن کی ٹوٹل جو ہمارا ایکس کے اندر ہے وہ اب ٹوٹل ہو گیا اس پوری ارے کا ٹھیک ہے نا اور اس کو ارے کی ٹوٹل کرنے کے بعد اب جب نیچے ہم گئے اور ہم نے بی ایکس میں دو ایڈ کیا تو یہ ایڈ ہو کر کے ہو گیا فورٹین ٹھیک ہے نا ہیکسا ڈیسیمل یعنی ٹوینٹی جو ہم نے کاؤنٹر لگایا تھا اپنا اب جب ہم کمپیئر کریں گے تو یہاں پر دیکھو کہ کے ریزلٹ میں چونکہ دونوں طرف ہے تو ہونے کے نتیجے میں زیرو سیٹ ٹھیک ہے نا اور چونکہ زیرو فلیگ سیٹ ہو گیا اب سبٹریکشن ہوئی ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا سبٹریکشن ہوئی ہے لیکن بی ایکس چینج نہیں ہوا فورٹین تو چینج ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو کانسٹنٹ تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس سبٹریکشن کے نتیجے میں زیرو فلیک سیٹ ہو گیا کمپیئر کیا اس نے دونوں برابر ہو گئے زی سیٹ ہو گیا یاد رہے کہ زی جو ہے وہ جب اکویلٹی ہوگی تو سبٹریکشن کے نتیجے میں ڈیسٹینیشن میں زیرو پروڈیوس ہوگا لیکن چونکہ ڈیسٹینیشن چینج نہیں ہونا کمپیئر کے اس میں نان ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے یہ کمپیئر کے اس میں ڈیسٹینیشن کو چینج نہیں ہونا ہوتا لیکن فلیک کو اپڈیٹ ہونا ہوتا ہے اس لیے ڈیسٹینیشن تو چودہ ہی رہا لیکن زیرو فلیگ بن ہو گیا جب زیرو فلیگ ون ہو گیا تو یہ جمپ اف ناٹ زیرو جو ہے یہ نہیں لگے گی اب یہ واپس نہیں جائے گا اب یہ آگے چلا گیا یہاں پر ہم نے زیرو ون تھرٹی پہ اپنا ایکس میں جو ٹوٹل بن گیا تھا ہمارا وہ ٹوٹل ہم نے سیو کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا اب یہاں پہ ایک چیز جو غور کرنے والی ہے وہ ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جو ہم نے وہاں پہ کوڈ لکھا تھا اگر یاد ہو تو کوڈ میں تو ہم نے لکھا تھا جمپ اف ناٹ اکول یہاں پر جو ڈبگر ہمیں دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے جمپ اف ناٹ زیرو ٹھیک ہے نا یہ کیوں جیسے میں نے کہا تھا شروع آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ jump if not equal jump if not zero یہ ایک ہی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا تو اسمبلر تو وہاں سے آپ کوڈ اٹھا کے اس کو جو ہے وہ لکھ رہا ہے تو اس کو کیا پتا کہ ہم نے اس کو جمپ اف ناٹ اکول لکھا تھا ٹیکسٹ فائل میں یا جمپ اف ناٹ زیرو تو وہ ایک ہی اسٹینڈرڈ استعمال کر لیتا ہے اگر اس نے جمپ اف ناٹ زیرو کا اپنا اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہوا ہے تو آپ چاہے جمپ اف ناٹ اکول لکھو چاہے جمپ اف ناٹ زیرو لکھو دکھائے گا وہ اس کو جمپ اف ناٹ زیرو ہی ایک تو یہ چیز ہے اہم اس کوڈ کے اندر اور دوسرے ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جس سے پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی میموری ریفرنسز ہوتے ہیں چاہے وہ کوڈ میں ہوں چاہے وہ ڈیٹا میں ہوں ان کا آگے جیسے اس جمپ اف ناٹ زیرو کے آگے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے زیرو ون زیرو سکس ٹھیک ہے نا لیکن جو آپ کوڈ ہے اس کا سیونٹی فائیو ایف ٹو یہ کسی طریقے سے یہ ایڈریس اس کے اندر نظر نہیں آ رہا کہ یہ زیرو ون زیرو سکس کیسے بن گیا یہ ایف ٹو کا کیا تعلق ہے زیرو ون زیرو سکس یہ چیز ایک ایسی ہے جو کہ میں تم لوگوں کو آگے بتاؤں گا جب میں انکنڈیشنل جمپ بتا رہا ہوں گا یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ شارٹ جمپ ہے ریلیٹو ہوتی ہے اور یہ پوزیٹو نیگیٹو آف سیٹ کی فارم میں چلتی ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے نا یہ میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا جب ایک دفعہ میں جمپ انکنڈیشنل آپ کو ایکسپلین کروں گا آگے جس وقت بھی میں ایکسپلین کروں گا تو اس وقت آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ سیونٹی فائیو ایف ٹو کیوں ہے یہاں پہ زیرو ون زیرو سکس کیوں نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں جو آپ نے بنیادی طور پہ اس ایگزامپل میں دیکھا ہے اس میں اہم چیز جو ہے وہ کمپیئر کا آپریشن ہے تو یہ جو تم نے ابھی مثالیں دیکھی ٹھیک ہے یہ جو مثال دیکھی ہے یہ کمپیئر کے آپریشن کی مثال تھی اس میں تم لوگ کو اچھی طرح پتا گیا ہوگا کہ کمپیئر کیسے کام کرتا ہے اس میں تم نے دیکھا کس طریقے سے زیرو فلیگ جو ہے وہ جا کر کے اپڈیٹ ہوا اور کس طریقے سے جو ہے اور درمیان میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ فلیکس چینج ہوتے گئے ہیں جب جب ہم ایڈ کر رہے تھے فلیگس کی ویلو کچھ اور تھی جب ہم کمپیئر کر رہے تھے وہ فلیگس چینج ہو رہے تھے جبکہ نہ سورس چینج ہو رہا تھا نہ ڈیسٹینیشن چینج ہو رہا تھا کمپیئر کا تو کمپیئر جو ہے وہ نان ڈسٹرکٹیو سبٹریکشن ہے ٹھیک ہے نا یعنی اپنے اپنے ماہیت میں اپنے آپریشن میں اپنے عمل میں نان ڈسٹرکٹیو سبٹریکشن ہے اور فلیگز کو صرف سیٹ کرتی ہے اس کی اصل بیوٹی جو ہے وہ واضح ہوگی جب ہم استعمال کریں گے دوسری والی جو جمپس ہیں jump if above jump if below jump if greater jump if less ٹھیک ہے اس کی ایگزامپل آگے آئے گی آ, شاید اگلے لیکچر میں شاید جو ہے ہم اسے دیکھیں گے اچھی طرح سے الیبوریٹ کریں گے یہ جو ان پہ میں اتنا زیادہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں نا یہ بہت بنیادی اسمبلی لینگویج کا کور کور ہے انسٹرکشنز کا ٹھیک ہے نا اگر آپ ان انسٹرکشنز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے نا تو چار پانچ ہی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو اس کے بعد اسمبلی میں کچھ ہے نہیں آ, اس کے بعد تو صرف آپ کی امیجنیشن ہے کہ آپ کتنا اچھا امیجن کر سکتے ہیں کتنا اچھا پروگرام لکھ سکتے ہیں ایک چیز جو اس کے اندر آ, میں مزید اب آگے اس کو بڑھاتا ہوں آپ نے ابھی تک جو ایگزامپلس دیکھی ہیں ان ایگزامپلس میں ایک چیز ایک آپ ایک خاص ٹائپ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ میں ڈیٹا کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ جہاں کوڈ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ میں ڈیٹا ڈیفائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ ڈیٹا میں کہیں بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہ ڈیٹا میں کوڈ کے بالکل شروع میں بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں بہرحال جب مثال دے دوں گا نا تب ایک بات کروں گا ٹھیک ہے تو اس مثال کے اندر میں کروں گا یہ کہ جو ڈیٹا میں نے کوڈ کے نیچے رکھا ہوا ہے اسے میں اٹھا کے کوڈ کے اوپر لے جاؤں گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ جیسے بات آگے چلے گی تو سمجھ میں آ جائے گا یہ مثال دیکھیے یہ مثال جو ہے اس میں میں نے ڈیٹا کو موو کر دیا کوڈ کے اوپر یعنی جہاں سے وہ آرگ ہے نا ہمارا آرگ کے ساتھ ہی ہمارا پہلے ڈیٹا شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہماری انسٹرکشن شروع ہو جاتی ٹھیک ہے نا تو بالکل یہ ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے اس کو ذرا کمپائل کر کے دیکھتے ہیں اسمبل کر کے اس کو لے جاتے ہیں ذرا ڈیبگر میں کھولتے ہیں یہ ڈیبگر میں جو چیز کھلی ہے یہ کیا ہے یہ تو وہ ہمارا پروگرام نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسے کیوں ہو گیا یہ اس طرح ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہمیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں نظر آ رہا ہے ایک ڈیفینیشن جو ہم نے آپ کو بہت شروع میں بتائی تھی اور اسی کو یہاں پہ ذرا الیبوریٹ کرنا ہے اور ذرا اس کا یو وہ بھی دیکھنا ہے کچھ اور ایکسٹینشن آگے کرنی ہے اس لیے یہ چیز آپ کو دکھائی ہے کنفیوز کرنا مقصد نہیں ہے یہ ذرا دیکھنا یہ ڈیٹا وہی ہے دس بیس تیس اس طریقے سے ڈیٹا آگے جا رہا ہے یہ وہی ڈیٹا ہے جو ہم نے لکھا تھا لیکن چونکہ کام فائل کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ پہلی ایگزیکیوٹیبل انسٹرکشن جو ہے وہ zero one zero zero offset پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ہم نے وہاں پر ڈیٹا ڈال دیا ہے تو جب ڈیبگر نے اس کو انٹرپریٹ کیا تو زیرو ون زیرو زیرو پر جو ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا تھا نا اس کو اس نے سمجھا کہ یہ انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو انسٹرکشن کے طور پر انٹرپریٹ کیا اس نے جب اس کو اس نے انسٹرکشن کے طور پر انٹرپریٹ کیا تو یہ جواب آیا جو نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے جو ہم نے ڈیٹا دیا تھا وہ کوڈ کی طرح انٹرپریٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اس سچویشن کو یہ جو سچویشن نظر آ رہی کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوڈ کے بیچ میں ہمیں ڈیٹا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کسی پروسیجر کوئی بنا لیا یا کوئی ایسا ٹکڑا بنا لیا جس کا ڈیٹا لوکل ہے وہیں پہ ہے تو ہم اسے وہیں ڈیفائن کر دیتے ہیں لیکن اگر اس طرح ڈیفائن کریں تو یہ انٹرپریٹیشن اور یہ لنک جو ہے یہ کیسے برقرار رہے گا ٹھیک ہے اس کی ایک مثال جو ہے نا میں ابھی آپ کو آگے دیتا ہوں اب اسی کوڈ کو نا تھوڑا سا تبدیل کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نئی انسٹرکشن ایڈ کرتا ہوں اس کے اوپر وہ ہے جمپ یہ جمپ ظاہر ہے آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں گے میرا خیال ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے یہ ہے انکنڈیشنل لگی لگے گی لگے گی یہ کسی بھی اس کو نہیں دیکھتی یعنی کسی فلیگ کو کسی کنڈیشن کو نہیں دیکھتی یہ انکنڈیشنل جمپ ہے ٹھیک ہے نا اور جمپ کر کیا رہی ہے یہ جمپ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی رہی ہے ہے جمپ اسٹارٹ کے لیبل پر جا اب اس نے کیا کیا میں نے اس میں کیا کیا کہ جو ڈیٹا بلاک تھا نا میرا جو اوپر میں نے ڈیفائن کیا تھا اس کو بائی پاس کرنا ہے مجھے تھرو انسٹرکشن ٹھیک ہے نا تو اوپر میں نے جمپ لگا دی ٹھیک ہے تو پہلی ایگزیکل انسٹرکشن میری آ گئی ٹیکنیکلی اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا پہلی ایگزیکیوٹیبل انسٹرکشن میری آ گئی زیرو ون زیرو زیرو پر اس کے بعد ڈیٹا ہے جب وہ پہلی ایگزیکیوٹیبل انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی ٹھیک ہے نا تو خود بخود مجھے میرے کوڈ کی سرے پر لے جائے گی میرے کوڈ کا جو اسٹرنگ شروع ہو رہا ہے وہاں پر لے جائے گی یہ اس کو میں ڈبگر میں کھولتا ہوں یہ ڈبگر میں دیکھو اس نے اس کو کیا کیا ٹھیک ہے یہ jump zero one one nine یہ جو زیرو ون ون نائن ہے یہ میری پہلی انسٹرکشن ہوگی ذرا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ایک اسٹیپ ایگزیکیوٹ کریں دیکھے وہیں پہ پہنچے ہم ٹھیک ہے نا اسی جگہ پر ہم پہنچ گئے جمپ ون زیرو زیرو کی جو جمپ لگی تھی jump zero one one nine unconditional تھی کسی فلیگ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا لہذا سیدھے وہ مجھے میرے کوڈ کے اسٹارٹ ملے گا یہ بالکل وہی پروگرام ہے جو ہم نے پہلے لکھا تھا ایڈیشن کا ٹھیک ہے کمپیئر کے ساتھ اگر میں اس کو اٹریٹ کروں گا تو یہ اسی طریقے سے چلے گا جس طریقے سے پچھلا پروگرام چلا تھا ہمارا ذرا سا اگر یہاں پہ ایک سیکنڈ رک کر کے ہم اس جمپ کو غور سے دیکھ لیں یہ جمپ 0119 جو ہے اس کا آپ کوڈ جو اسمبلر نے کریٹ کیا ہے وہ ای e نائن ہے اور اس کے آگے اس نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے آگے اس نے لکھا ہے ون سکس زیرو زیرو اب جیسے ہم چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اس میں یہ زیرو ون ون نائن اور ون سکس زیرو زیرو جو یہ لکھا ہوا ہے جو کہ اصل میں کیا ہوگا نمبر کے طور پہ ہوگا یہ زیرو زیرو ون سکس اگر نمبر کے طور پہ ہم دیکھیں تو اس کا کیا ریلیشن ہے یہ کچھ بات جو ہے نا وہ بنتی نظر نہیں آ رہی یہ صورتحال ایسی ہی ہے جیسی کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کنڈیشنل جمپ کے فارم میں کہ جب بلکہ یہیں پہ اسی مثال میں آپ دیکھ لو کہ نیچے جو کنڈیشنل جمپ ہے وہ جا تو بتا یہ رہی ہے کہ زیرو ون ون ایف پہ جا رہی ہے یہ لیکن وہاں لکھا ہوا ہے سیونٹی فائیو ایف ٹو یہ جو ایف ٹو آ رہا ہے سیونٹی فائیو تو آپ کوڈ ہے ٹھیک ہے نا جو ایف ٹو ہے اس کا کیا ریلیشن ہے زیرو ون ون ایف کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر میں تھوڑا سا آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر دوں یہ جو چیز تم نے دیکھی ہے اور یہ جو چیز تم نے دیکھی تھی کنڈیشن جو ہماری کنڈیشنل جمپ کی فارم میں یہ ایک خاص طرح کی ایڈریسنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوزیشن ریلیٹو ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ نمبر ایبسولوٹ آف سیٹ نہیں بتا رہا بلکہ جس جگہ پر وہ انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا اس سے آگے کتنی بائٹ جانا ہے یا پیچھے کتنی بائٹ جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ بتا رہا ہے یہ جو فارم ہے نا یہ جو یعنی اس میں جو ایڈریس بتا رہے ہیں جو ڈیسٹینیشن بتا رہے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوزیشن ریلیٹو ہے ٹھیک ہے اور پوزیشن کس کی یہ جمپ وغیرہ جو لگ رہی ہیں یہ کہاں ہے کس جگہ پر ہے یہ کوڈ سیگمنٹ میں ہے ٹھیک ہے نا اور کوڈ سیگمنٹ میں جو پوائنٹر ہمارا فنکشن کر رہا ہوتا ہے وہ کون سا پوائنٹر ہوتا ہے وہ انسٹرکشن پوائنٹر ہوتا ہے یہ جو ایڈریس بتا رہا ہے یہ انسٹرکشن پوائنٹر سے ریلیٹو بتا رہا ہے پوزیشن انسٹرکشن پوائنٹر سے ریلیٹو بتا رہا ہے کہ انسٹرکشن پوائنٹر جہاں ہے اس سے سولہ بائٹ آگے چلے جاؤ ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ میں آ رہی انسٹرکشن پوائنٹر جس جگہ پر ہے اس وقت ٹھیک ہے اس سے سولہ بائٹ آگے چلے جاؤ یہ وہ جمپ یاد ہوگا جو جمپ کنڈیشنل ابھی دکھائی تھی جمپ سوری جمپ انکنڈیشنل جو ابھی میں نے دکھائی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر کیا تھا جمپ انکنڈیشنل کا آپ کوڈ تھا اور اس کے آگے تھا ون سکس زیرو زیرو ٹھیک ہے یہ ون سکس سولہ سولہ جو میں نے کہا ہے سولہ ہیکسا ڈیسیمل ہے ٹھیک ہے نا سولہ ہیکسا ڈیسیمل بائٹ آگے چلے جاؤ آئی پی سے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب میں اس جمپ کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا تو آئی پی جمپ پر پوائنٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ آئی پی اگلی انسٹرکشن پر پوائنٹ کر رہا تھا یہ جو ہے یہ ریلیٹو ایڈریسنگ ہے ریلیٹو طریقے سے بتا رہا ہے کہ اس وقت جو بھی آئی پی میں ویلو ہے اس سے سولہ ہیکسا ڈیسیمل یعنی اس میں سولہ ہیکسا ڈیسیمل ایڈ کر دو سیدھا ٹھیک ہے نا وہیں پہنچیں گے جو جس جگہ پہ میری انسٹرکشن یہ جو ریلیشن ریلیٹو پوزیشن ہے نا یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن معلوم ہونا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے کیونکہ اس کی کچھ لمیٹیشن جو میں بتاتا ہوں ابھی یہ ریلیٹو پوزیشن اسمبلر خود کیلکولیٹ کر کے یہ ویلو ڈال دیتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے جمپ انکنڈیشنل میں دیکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فارم آپ دیکھا ہوگا کہ اس میں دو یعنی سولہ بٹ کا نمبر ہے سولہ بٹ کا نمبر ٹھیک ہے نا یہ اس کو ہم کہتے ہیں جمپ نیئر یہ کہلاتی ہے جمپ نیئر اب سولہ بٹ کی ہے چونکہ اس لیے اس کی جو مار ہے اس کی جو رینج ہے نا یہ پورا سیگمنٹ ایک سیگمنٹ کے اندر کہیں بھی آپ جانا چاہیں ٹھیک ہے نا آپ جا سکتے ہیں کیونکہ سولہ بٹ کا نمبر پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں فارم میں ریپرزینٹ ہوگا وہ ٹوز کمپلیمنٹ میتھمیٹکس ہو رہی ہے یہاں پر تو اگر پیچھے کی طرف جانا چاہیں نا تو نیگیٹو نمبر یہاں پہ ایڈ کر دیں گے آئی پی میں نیگیٹو نمبر ایڈ کریں گے اب نیگیٹو نمبر ہوتا کیا ہے اگر آپ دیکھو تو نیگیٹو نمبر بس ایک ذرا بڑا نمبر ہوتا ہے بڑا اس فارم میں کہ جب اسے ایڈ کرو گے تو وہی ریپ اراؤنڈ کا کانسیپٹ آئے گا سیگمنٹ ریپ اراؤنڈ ہو کے پیچھے چلا جائے گا ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور میرے خیال میں جو آپ میں سے سب لوگ جو ہیں وہ ٹوز کمپلیمنٹ میتھمیٹکس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس طریقے سے وہ پوزیشن ریلیٹو بتاتا ہے کہ میں جس جگہ پہ آئی پی جس جگہ پر ہے اس وقت اس سے اتنی بائٹ پیچھے یا اتنی بائٹ آگے چلے جاؤ اب اگر یہ دو بائٹ میں آف سیٹ دے رہا ہے یعنی سولہ بٹ میں آف سیٹ دے رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جمپ ہے نیئر اور اگر یہ آف سیٹ جیسا کہ کنڈیشنل جمپ کی فارم میں تم نے دیکھا وہ بھی وہی آف سیٹ ہے ٹھیک ہے مگر وہ آف سیٹ جو ہے وہ ایک بائٹ میں ٹھیک ہے ایک بائٹ کے اندر وہ آف سیٹ ہے یاد ہوگا وہ جو اس کے اندر آپ کوڈ آیا تھا وہ سیونٹی فائیو اور اس کے آگے F two seventy five F two یہ انسٹرکشن بنی تھی ہماری جمپ کنڈیشنل کی فارم میں سیونٹی فائیو تو اس کا آپ کوڈ ہو گیا ایف ٹو جو ہے نا یہ بائٹ فارم میں سائنڈ ایڈیشن ہے ٹھیک ہے یعنی وہ بائٹ کو آپ سائنڈ نمبر سمجھیے ٹھیک ہے سائنڈ نمبر کو آپ آئی پی میں ایڈ کر دیجیے اگر وہ نیگیٹو ہے سائن نمبر ہے تو نگیٹو نمبر ایڈ ہوگا نیگیٹو نمبر ایڈ ہونے کی وجہ سے ہم ایڈریس میں پیچھے کی طرف چلے جائیں گے اور پوزیٹو نمبر ایڈ ہونے کی صورت میں ہم ایڈریس میں آگے کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو ایک بائٹ کے اندر اگر اس کا آف سیٹ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ جمپ ہے شارٹ ٹھیک ہے دو چیزیں آ گئی ایک جمپ ہے نیئر ایک جمپ ہے شارٹ جتنی انکنڈیشنل جمپس ہیں جو انکنڈیشنل جمپس ہیں وہ شارٹ بھی ہو سکتی ہیں وہ نیئر بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں ایک فارم اور آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ فار بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے فار کیا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں جتنی کنڈیشنل جمپس ہیں نا وہ صرف شارٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ نیئر نہیں ہو سکتی یعنی اگر آپ اب اگر آپ شارٹ کو ذرا غور سے دیکھو تو اندازہ یہ ہو جائے گا کہ شارٹ میں ہم پوزیٹو 127 تک جا سکتے ہیں اور نیگیٹو 128 تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مائنس ون ٹوینٹی ایٹ سے پلس ون ٹوینٹی سیون تک یعنی یہ اپنی پوزیشن آئی پی پوزیشن سے ایک سو ستائیس بائٹ آگے تک آپ کو بھیج سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں آپ کو آگے لے جا سکتی اور ایک سو اٹھائیس بائٹ پیچھے آپ کو بھیج سکتی ہے اس سے زیادہ پیچھے آپ کو یہ نہیں لے جا سکتی یہ سائنڈ بائٹ کی لمیٹیشن جو ہیں یہ آپ لوگوں نے ٹوز کمپلیمنٹ کے اندر دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے نا تو یہ اس کا آپریشن اس طرح ہوتا ہے جو آپ کا جو نیئر ہے وہ آپ کو plus three two seven six seven bytes آگے لے جا سکتا ہے یا minus three two seven six eight bytes پیچھے لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی لمیٹیشن ہے جو فار جمپ ہے نا یہ ذرا ان دو یہ وہ پوزیشن ریلیٹو نہیں ہوتی فار جمپ ایبسولوٹ ہوتی ہے اور فار جمپ کے اندر آپ کو segment as well as offset دونوں دینے ہوتے ہیں کیونکہ فار یہ جو جو پہلی دو جمپ آپ نے دیکھی یہ جمپ ایک سیگمنٹ کے بیچ میں ہی کام کر رہی ہے ٹھیک ہے نا نیئر جو ہے وہ پورے سیگمنٹ میں اور اور شارٹ جو ہے وہ ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس بائٹ کی رینج کے اندر جو لیکن کبھی اور اکثر اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ میں کوڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ایک کوڈ سیگمنٹ سے دوسرے کوڈ سیگمنٹ میں جانا چاہوں ٹھیک ہے تو وہ تو سیگمنٹ ہی دوسرا ہے وہ سیگمنٹ چونکہ دوسرا ہے لہذا نہ مجھے نیئر جمپ وہاں پہنچا سکتی ہے نہ مجھے فار جمپ وہاں پہنچا نہ مجھے شارٹ جمپ وہاں پہنچا سکتی ہے تو کون سی جمپ مجھے اس سیگمنٹ میں پہنچا سکتی ہے وہ جمپ جو کہ مجھے ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ میں پہنچا دے ٹھیک ہے نا وہ فار جمپ کہلاتی ہے اس کا فارمیٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں سیگمنٹ ویلیو اور آف سیٹ ویلو دونوں ویلوز ہمیں دینی ہوتی ہیں یہ جو اس میں سیگمنٹ پورشن ہوتا ہے جمپ کا جو سیگمنٹ پورشن ہوتا ہے وہ سی ایس رجسٹر میں چلا جاتا ہے اور جو جمپ کا آف سیٹ پورشن ہوتا ہے وہ آئی پی رجسٹر میں چلا جاتا ہے ہم اس فزیکل میموری پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو یہ سیگمنٹ آف سیٹ پیئر جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ ہے فار کی فارم اب فار کی فارم جو ہے یعنی جن جن انسٹرکشنز کے اندر فار کی فارم پاسبل ہے اس میں جمپ آ جاتی ہے کال آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور ایک چیز ہے جسے ہم ریٹ کہتے ہیں وہ جب موقع آئے گا تو بتا دوں گا تو اس طرح کی یعنی کوڈ کو کنٹرول کرنے کی جو بھی فارمز ہم دیکھیں گے نا ان کے اندر اگر وہ فارم اس قابل ہے کہ وہ ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ میں جا سکے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر فار کی کیپیبلٹی ضرور ہوگی ٹھیک ہے ادروائز اگر وہ صرف اس قابل ہے کہ ایک سیگمنٹ کی رینج میں کام کر سکے تو پھر وہ نیئر ہے اور اگر اس کے اندر کیپیبلٹی صرف اتنی ہے کہ ایک سو ستائیس بائٹ کی رینج میں کام کر سکے تو وہ شارٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ تین کلاسز میں نے آپ کو بتائی کنٹرول کے اندر پروگرام کنٹرول کی سٹیٹمنٹس کے اندر یہ تین کلاسز آپ کو نظر آئیں گی ایک جسے ہم کہتے ہیں شارٹ فارم جس کا رینج ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس بائٹ ہے ایک نیئر فارم ہے جس کا رینج پورا سیگمنٹ ہے چونسٹھ کے کا پورا سیگمنٹ ہے اس میں کہیں بھی آپ موو کر سکتے ہیں اور ایک فار فارم جس کا رینج پوری فزیکل میموری ہے کیونکہ جب میں دونوں پیئر دے سکتا ہوں تو میں فزیکل میموری میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں جدھر چاہوں میں جمپ لگا سکتا ہوں وہ فار کی فارم ہے تو یہ تین فارمز جو ہیں یہ پروگرام کنٹرول کے اندر بار بار اکر کریں گی یہاں پہ ہم نے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے اس کو یاد رکھیے گا یہ اہم چیز ہے ابھی تک جو ہے جو ڈسکشن ہم نے کی ہے نا یہ ذرا فلیٹ ڈسکشن تھی تھوڑی سی جو ابھی تک کام بھی کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے وہ بھی ذرا ایک چھوٹا یعنی فلیٹ قسم کا ایگزامپل تھا ظاہر دس نمبرز ایڈ کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے اب جتنا ہمارے پاس اسلحہ جمع ہو گیا ہے نا انسٹرکشن کا اس میں اب ہم کوئی تھوڑا سیریس کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو اگزامپل میری ٹریڈیشنل ایگزامپل ہے جو بنیادی طور پہ ان تمام چیزوں کو تھوڑا ریلیٹ کر کے آپ کو دکھائے گی وہ آپ لوگوں نے شاید کسی وقت دیکھا بھی ہو ممکن ہے نہ بھی دیکھا ہو وہ ایک سارٹنگ سارٹنگ آپ سمجھتے ہیں نا سارٹنگ کرنے کو جو ہم بولتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس ایک سیٹ آف نمبرز ہو تو اس نمبر کے سیٹ کو ڈسینڈنگ سارٹ یا اسینڈنگ سارٹ اگر ہمیں کرنا ہو یعنی سب سے بڑا نمبر سب سے اوپر اس کے بعد اس سے چھوٹا اس کے بعد اس سے چھوٹا اس کے بعد اس سے چھوٹا یا سب سے چھوٹا نمبر سب سے پہلے اس کے بعد اس سے بڑا اس کے بعد اس سے بڑا اس کے بعد اس سے بڑا ٹھیک ہے نا یہ ایک پرابلم جو ہے یہ آپ لوگوں کو بڑی کامن سی پرابلم ہے سارٹنگ کی ایرے کی سارٹنگ کی آپ لوگوں نے شاید اپنے جو پروگرامنگ کی ایکسرسائز ہیں اس کے اندر کچھ کیا بھی ہوگا اس کے کئی الگوریدم ہیں ٹھیک ہے یعنی کئی طریقے ہیں اس کو کرنے کے ان میں سے ایک طریقہ جو ہے جو کہ کامنلی کامنلی استعمال بھی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ببل سارٹ ٹھیک ہے نا ببل سارٹ اس کا نام ہے اس الگوریدم کا اور وہ الگوریدم جنرلی ابھی میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں سلائڈ کے اوپر بھی بتاتا ہوں جنرلی وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو دو کنزیکٹو نمبرز ہیں نا ساتھ ساتھ کے جو دو نمبرز پڑے ہوئے ہیں میں ان دونوں کو کمپیئر کر لیں ٹھیک ہے اگر تو وہ اس آرڈر میں ہے جس آرڈر میں ہم سارٹ کر رہے ہیں یعنی فرض کرو کہ اگر ہم ڈیسینڈنگ سارٹ کر رہے ہیں یعنی سب سے بڑا نمبر سب سے پہلے پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا تو یہ جو دو نمبر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اس میں اگر یہ نمبر یہ والا نمبر یہ جو پہلے ہے یہ اگر بڑا ہے اور یہ نمبر چھوٹا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ آرڈر میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ بڑا پہلے ہے چھوٹا بعد میں ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور اگر یہ آرڈر میں نہیں ہے یہ دو نمبر ہمارا فی الحال کنسنٹریشن صرف دو نمبر پہ اگر یہ آرڈر میں نہیں ہے تو ہم انہیں الٹا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلے نمبر پہ چلے جائیں گے اس نمبر کو اس سے اگلے نمبر کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں گے اور وہی چیز لگائیں گے اگر یہ آرڈر میں ہے تو انہیں چھوڑ دیں گے اگر یہ آرڈر میں نہیں ہے تو انہیں الٹا دیں گے یوں ٹھیک ہے نا اور یہ ہم کرتے چلے جائیں گے جب فرض کرو کہ اگر دس نمبر ہے ہمارے پاس جب یہ کام دسوں نمبر کے ساتھ ہم کر لیں گے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم شروع میں آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر شروع میں آنے کے بعد یہی کام پھر دوبارہ کریں گے ٹھیک ہے اگر یہ دو نمبر پھر وہی دیکھیں گے کہ یہ پہلے دو نمبر آرڈر میں ہے اگر آرڈر میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو انہیں الٹا دیں گے اگر اس کے بعد اگلے دو نمبر انہیں الٹا دیں گے ٹھیک ہے یہ کام ہم کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ایک دفعہ یہ جو ہم گزرتے ہیں اس سے اسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک پاس ہے اس کا تو جو جنرل اور بالکل اوپن ہے وہ تو یہ کہ اگر آپ کے پاس این ہے نا تو این پاس آپ کو پوری ارے کے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو این پاس کرنے کے بعد وہ ارے سارٹ ہو جائے گی اس کا ایک اور الگوریدم ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کرو کہ ہم نے ایک پاس کر لیا اور اس پاس میں کوئی بھی سویپ نہیں ہوا کوئی سویپ اس پاس کے اندر نہیں ہوا تو وہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ارے سارٹیڈ ہے اگر یہ بھی دونوں آرڈر میں ہے پھر یہ بھی دونوں آرڈر میں ہے پھر یہ بھی دونوں آرڈر میں ہے لاجیکلی ذرا غور سے دیکھو اس کا مطلب کہ ارے سارٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کی میں تمہیں اس الگوریدم کی نا ایک مثال سلائڈ کے اوپر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سلائڈ کو دیکھو اچھا اس ایگزامپل کے لیے نا میں نے کوئی یعنی زیادہ لمبی ایرے نہیں لی ہے ہم نے فی الحال صرف الگوریدم بتانے کے لیے نا چار ایلیمنٹس کی ایرے لی ہے اور انیشلی ہمارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہیں ساٹھ پچپن پینتالیس اور اٹھاون ٹھیک ہے نا اور ان کو ہم جو سارٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی سب سے چھوٹا نمبر سب سے پہلے پھر اس کے بعد اس سے بڑا پھر اس کے بعد اس سے بڑا پھر اس کے بعد اس سے بڑا ٹھیک ہے تو اب الگوریزم اس طرح چلے گا کہ پہلے ساٹھ اور پچپن آپس میں کمپیئر ہوئے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے گرافکلی بھی تم لوگوں کو ساٹھ اور پچپن آپس میں کمپیئر ہوئے اب یہ چونکہ آرڈر میں نہیں ہے لہٰذا ان کو سویپ کر دیں گے یعنی الٹا دیں گے جہاں پچپن تھا وہاں ساٹھ آ جائے گا جہاں ساٹھ تھا وہاں پچپن چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہی رول ایک نمبر آگے چلا جائے گا اب ساٹھ اور پینتالیس آپس میں کمپیئر ہوں گے ٹھیک ہے اگر تو وہ آرڈر میں ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیں گے اگر وہ آرڈر میں نہیں ہے تو ہم انہیں سویپ کر دیں گے ظاہر ہے اس وقت وہ آرڈر میں نہیں ساٹھ لہٰذا جگہ پہ پینتالیس آ جائے گا اور پینتالیس کی جگہ پہ ساٹھ آ جائے گا یہ سویپنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سویپ کرنا الٹا دینا نمبرس کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پھر ہم کمپیئر کریں گے اب ساٹھ اور اٹھاون کمپیئر ہوئے ٹھیک ہے اس میں ظاہر ہے ساٹھ بڑا ہے تو سویپنگ ہو جائے گی اٹھاون کی جگہ ساٹھ آ جائے گا اور ساٹھ کی جگہ اٹھاون چلا جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ جو چیز ہے نا یہ اگر تم تم دیکھو کہ ساٹھ کس طریقے سے موو ہوا ہے اس اس میں کو ہم کہتے ہیں کہ the required number the largest number will bubble to the bottom ٹھیک ہے اٹ ول ببل ڈاؤن اس وجہ سے اسے ہم ببل سارٹ کہتے ہیں یہ ویسے ہی کام کر رہا ہے جس طرح بلبلا اگر پانی کی تہ میں آپ بلبلا چھوڑ دیں تو کیسے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور سطح پہ پہنچتا ہے بلبلا وہ ببل کرتا ہے ببل ٹوڈز دا ٹاپ ٹھیک ہے نا یہ ببلنگ ہو رہی ہے اس کے اندر اب اس کی اگلی ایٹریشن جب ہم کریں گے تو اس ایٹریشن میں دیکھو کیا ہوگا کہ پچپن اور پینتالیس آپس میں کمپیئر ہوں گے اگر تو پچپن اور پینتالیس آرڈر میں ہے جو کہ نہیں ہے تو پھر یہ سویپنگ ہو جائے گی پینتالیس کی جگہ پہ پچپن آ جائے گا اور پچپن کی جگہ پہ پینتالیس چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگلی ظاہر ہے کہ کمپیرزن جو اگلا کمپیرزن ہوگا وہ پچپن اور اٹھاون کے درمیان ہوگا پچپن اور اٹھاون جو ہیں یہ ظاہر آرڈر میں ہے لہذا ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کو ہم سویپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگلی کمپیر اگلا کمپیرزن جو ہے وہ اٹھاون اور ساٹھ کے درمیان ہوگا یہ بھی آرڈر میں ہے اسے بھی ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلی اٹریشن کریں گے اگلی اٹریشن میں پینتالیس اور پچپن کمپیئر کیے جائیں گے یہ آرڈر میں ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد پچپن اور اٹھاون کمپیئر کیے جائیں گے یہ بھی آرڈر میں ہے اسے بھی ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد اٹھاون اور ساٹھ کمپیئر کیے جائیں گے یہ بھی آرڈر میں ہے اسے بھی ہم چھوڑ دیں گے ہماری اٹریشن کمپلیٹ ہو گئی اس اٹریشن میں کوئی سویپ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا لہذا ارے جو ہے وہ ہماری سارٹیڈ کنڈیشن کے اندر ہے اور وہ دیکھ لیں کہ سارٹیڈ کنڈیشن میں ہے پینتالیس سب سے چھوٹا پھر اس سے بڑا پچپن پھر اس سے بڑا اٹھاون اور پھر اس سے بڑا ساٹھ ٹھیک ہے نا اب یہ جو فارمیشن ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اور اس فارمیشن کے لیے ہم اسمبلی لینگویج کا کوڈ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے کوڈ لکھا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیے اس میں ذرا تھوڑی ارے ہم نے بڑھا دی ہے اس کوڈ کے اندر اب ارے جو ہے ہمارے پاس ساٹھ پچپن پینتالیس پچاس چالیس پینتیس پچیس تیس دس اور صفر ٹھیک ہے نا ایک تو یہ اچھا دوسرے یہ کہ ایک بات جو ابھی پیچھے میں نے کہی کہ یہ بات بھی تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ سویپ ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے اس پاس کے دوران ایک دفعہ بھی سویپ ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کوئی رجسٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میں ذرا میموری پہ زیادہ زور دیا ہے اور ایڈریسنگ پہ آپ کو میں نے بہت بور کیا ہے لہذا میں میموری کا ویریبل ہی استعمال کروں گا سویپ کرنے کے لیے تو سویپ نام کا ایک ویریبل میں نے بنا دیا ہے اگر وہ زیرو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی سویپ نہیں ہوا اگر وہ ون ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سویپ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ ہماری ڈیٹا ایرے آ گئی اور اس کے آگے ہمارا سویپ کا فلیگ آ گیا اس کے بعد ہم اپنا کوڈ جو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ نیچے ہے اسٹارٹ کے بعد اور یاد ہوگا وہ چونکہ ڈیٹا ہم نے اوپر رکھا ہے اس لیے پہلی انسٹرکشن اوپر ہم نے جمپ اسٹارٹ ڈال دی ہے تاکہ وہ جمپ ہماری جو ہے وہ ہمیں اپنے کوڈ کے شروع میں لے جائے یہ ڈیٹا جو ہے یہ کوڈ کے طور پہ انٹرپریٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس میں بیس ڈیٹا کا move B X comma zero data کا بیس جو ہے وہ ہم نے انیشلائز کیا تاکہ ارے کے شروع میں پہنچ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سویپ ہمارا فلیگ ہے اس کو ہم نے چونکہ یہاں پہ ہم اٹریشن شروع کر رہے ہیں ہر اٹریشن کے شروع میں ہمیں یہ لکھنا ہے کہ اب اس اٹریشن کے لیے انیشلائز کرنا ہے نا کہ اس اٹریشن میں اب زیرو سے شروع کرو ٹھیک ہے سویپ دونوں چیزیں زیرو سے شروع ارے کا اسٹارٹ یعنی بی ایکس اور سویپ بھی زیرو یعنی سویپ فلیگ بھی ہم زیرو کر دیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس اٹریشن میں کوئی سویپ ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آگے جو ہے ہم چلتے ہیں اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو ایک ڈیٹا ایلیمنٹ اٹھایا ایکس رجسٹر میں پہلا ڈیٹا ایلیمنٹ وہ ہے data plus B X base plus offset addressing کے ذریعے ارے کا پہلا ایلیمنٹ ہم نے اٹھا لیا اور اس کے آگے ہے compare X comma data plus B X plus two اب دیکھو غور سے یہ اگلا ایلیمنٹ ہے پہلا ایلیمنٹ ایکس میں ہے اور دوسرا ایلیمنٹ میموری میں ہے دونوں میں کمپیرزن ہو رہا ہے یہ اگر رول یاد ہو جو کہ ارلی ہم نے اس کے اندر تم لوگوں کو بتایا تھا کہ میموری ٹو میموری آپریشن نہیں ہوتا لہذا ایک آپرینٹ کا رجسٹر میں ہونا ضروری ہے اس مجبوری کے تحت ہم نے پہلا ایلیمنٹ اے ایکس میں اٹھایا تھا ٹھیک ہے نا اگر وہ رول نہ ہوتا تو ہم پہلا ایلیمنٹ ایکس میں نہ اٹھاتے اب یہ کمپیرزن ہم نے کیا اور کمپیرزن کے نتیجے میں ظاہر ہے جیسے وہ فلیگز تھے ہمارے وہ فلیگ سیٹ ہو گئے اس کے بعد نیچے ہم نے جو استعمال کیا ہے جمپ اف بلو اور اکول اگر اکول ہو تو سویپ کرے گا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ بہت بڑا الگوردمک فلو ہوگا اگر سویپ کرے آپ تھوڑا غور کرنا اس پہ کہ وہ الگوردمک فلو کیا ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا چکر ہوگا اگر ہم یہ جمپ اف بلو صرف لگا دیں جمپ اف بلو ٹھیک ہے نا اور جمپ اف بلو اور اکول نہ لگائیں تو اس میں ایک فلو آ جائے گا لاجیکل فلو آ جائے گا ٹھیک ہے کہ اگر دو لاجیکل فلو کیا ہوگا کہ اگر دو اکول ایلیمنٹس آ گئے نا تو پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگی چیز ٹھیک ہے یہ کر کے ذرا دیکھنا اس کو اگر تو یہ بلو ہو یا ایکول ہو تو ہم سویپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا ہم آگے چلے جائیں گے اگلے ایلیمنٹ کی کمپیرزن پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اگلے ایلیمنٹ کی کمپیرزن پہ جانے کا کیا مطلب ہے کہ پوائنٹر کو آگے موو کریں اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہم ارے کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے compare B X comma eighteen ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹوٹل ایلیمنٹ کتنے ہیں دس اور ہم کمپیئر کس سے کر رہے ہیں پچھلی دفعہ تو بیس سے کر رہے تھے اب اٹھارہ اٹھارہ سے سے کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوگے ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں ایک تو وہ ایلیمنٹ لیتے ہیں اور اس سے اگلا بھی لیتے ہیں تو جب ہم یہاں پر یعنی اٹھارہ جب ہمارے پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اصل میں دسویں دسویں ایلیمنٹ پہ دسویں نمبر پر ہوتے ہیں تو دسویں اور گیارہویں کو تو ہم کمپیئر نہیں کریں گے تو جب ہمارا ایڈریس اٹھارہ ہو جائے گا تو یہ ہماری ایک اٹریشن کی کمپلیشن ہے ٹھیک ہے نا وہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم جب اس کو میچ کرتے ہیں تو data plus B X plus two کے ساتھ میچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم دسویں پہ کھڑے ہی ہیں تو دسویں اور گیارہویں کو تو ہم کمپیئر نہیں کریں گے کیونکہ گیارہویں ایلیمنٹ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ لاجیکلی غلط ہو جائے گا تو جو لاسٹ ہم نے نویں اور دسویں کو جب کمپیئر کیا تھا تو وہاں لاجیکلی ہماری اٹریشن کمپلیٹ ہو گئی تھی اور دسویں کو کمپیئر کرنے کے بعد جب ہم نے بی ایکس میں دو ایڈ کیا تو ہم دسویں اور گیارہویں کو کمپیئر کرنے والی سچویشن میں آ گئے جہاں جو کہ لیگل نہیں ہے تو یہاں سے ہمیں اپنے کمپیرزن کو آگے نہیں چلانا ٹھیک ہے تو جب یہ ہو جائے اس کے بعد پھر نیچے اگر jump if not equal to loop one کریں یعنی جب تک کہ یہ اٹریشن پوری نہیں ہوتی اس وقت تک تو ہم پیچھے چلتے جائیں اور جب یہ اٹریشن پوری ہو جائے تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ کیا سویپ کے دور کوئی سویپ ہوا ہے درمیان میں اگر کوئی سویپ نہیں ہوا تو پھر تو کام ختم ہو گیا اور اگر کوئی سویپ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اسی یہی فنکشن جو ہے دوبارہ سے کرنا ہے اب ذرا یہ جو سویپ کا کوڈ ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے سویپ میں تم لوگوں نے اگر ہائی لیول لینگویج میں کیا ہوگا تو اس میں ایک ٹیمپرری رجسٹر یا ایک ٹیمپرری لوکیشن کے اندر تم ایک ڈیٹا ایلیمنٹ کاپی کر لیتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا ڈیٹا ایلیمنٹ ہوتا ہے اسے پہلی جگہ پہ رکھا اور جو ٹیمپرری میں کاپی کیا تھا اسے دوسری جگہ پہ رکھ دیا تو یہ سویپنگ ہو گئی اس میں ہم نے ڈی ایکس رجسٹر کو ایز اپنا ٹیمپرری اسٹور کے طور پہ استعمال کیا ہے اچھا دوسرا ایلیمنٹ ہمارا ایکس میں موجود ہے تو جو یہ پہلا والا پہلا والا ایلیمنٹ ہمارا جو ہے وہ ایکس میں موجود ہے وہ جو پہلے اوپر ہم نے موو کیا تھا اس کو ہم دوبارہ موو کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو دوسرا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہم ٹیمپرریلی اسٹور کر لیتے ہیں ڈی ایکس رجسٹر میں اس کو ڈی ایکس رجسٹر میں اٹھا کر کے اس کو پہلی لوکیشن پہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ پہلی لوکیشن پہ جو ڈیٹا تھا وہ تو ایکس میں سیو ہے ہی ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو دوسری لوکیشن ہے جس کا ڈیٹا ہم نے پہلے ڈی ایکس میں اٹھا کے اس کو پہلی لوکیشن پر لکھا تھا اس لوکیشن پر ہم ایکس رجسٹر لکھ دیتے ہیں تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کراس ہو گیا جو پہلی لوکیشن ہے وہ دوسری جگہ پہنچ گئی جو دوسری لوکیشن ہے وہ پہلی جگہ پہ پہنچ گئی اور چونکہ یہ میں نے سویپ کیا ہے اس لیے سویپ فلیگ جو ہے اس کو میں ون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا جہاں سے مجھے اصل میں وہ لوپ کی کمپلیشن کا پتہ لگتا ہے تو یہ تو ہمارے کوڈ کی ڈسکرپشن ہو گئی اس کو ذرا چلاتے ہیں اور اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایکٹ کرتا ہے ڈبگر کے اندر یہ کے اندر آپ کا کوڈ ہے اور ذرا ڈی ایس رجسٹر کے اندر یہ جو ہمارا ڈی ایس ڈسپلے ہو رہا ہے ہماری رائٹ سائڈ پر یہاں پہ ذرا جا کر کے ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ڈیٹا کس فارم کے اندر پڑا ہوا ہے ہے ہاں، تو یہ جو ڈیٹا ہمارا وہ وہی ڈیٹا آپ کو نظر آئے گا جو وہاں ہم نے لکھا تھا تھری سی زیرو زیرو کے طور پہ یہ جو ہماری ویلیو بنتی ہے جو وہاں پہ ڈیسیمل میں ہم نے لکھی تھی وہی ویلیو بنتی ہے three seven zero zero two D zero zero ٹھیک ہے اب ذرا یہ اٹریشن ہم چلا کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جمپ جو ہے ہمیں اپنے پروگرام کے شروع میں لے جائے گی وہ ہم آ گئے وہ انیشلائزیشن بالکل ویسے ہی میرا خیال ہے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فلیگ جو سویپ فلیگ ہے اس کو ہم نے انیشلائز کیا زیرو ون ون سیون پر سویپ فلیگ اس وقت ہے اس کو انیشلائز کر دیا زیرو سے اس کے بعد یہ پہلی بائٹ پہلا ورڈ جو ہے یہ میں نے ریڈ کیا ہے میموری سے ٹھیک ہے وہ آ گیا ہمارے پاس ایکس میں تھری سی اور اس کو دیکھو جو دوسرا ہے اس کے ساتھ میں نے کمپیئر کیا ٹھیک ہے یہ کمپیرزن ہوا اور اس کمپیرزن کے نتیجے میں جو جو بھی فلیگ سیٹ ہونا تھا ہمارا وہ ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے جمپ اف ناٹ ابو ٹھیک ہے نا جمپ اف بلو اور اکول میں نے کہا تھا وہاں پہ اس جمپ اف ناٹ ابو یہاں جو اسمبلر ہے وہ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے دونوں ایک ہی ہیں ری نیمڈ ہیں ایک دوسرے کے اب وہاں جمپ اف بلو اور اکول وہ صحیح سینس کنوے کر رہا تھا اس کمپیرزن کی جو کہ ہمارے لاجک میں تھی ٹھیک ہے نا لیکن اس سے کوئی غرض نہیں انسٹرکشن وہی چلے گی تو اب اس نے آگے دیکھا کہ کیا وہ ایک دوسرے سے اس آرڈر میں ہیں جس آرڈر میں انہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آرڈر میں نہیں تھے جمپ اف ناٹ ابو ٹھیک ہے the destination is not above the source ٹھیک ہے اور اور ظاہر ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ the the destination is not source تو اب سویپنگ ہوگی اب دیکھنا کہ سویپنگ کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے اس نے ڈی ایکس رجسٹر میں 37 سیون اٹھا کے سیو کر لیا اپنے پاس اس کے بعد اس نے وہاں پہ 37 سیون لکھ دیا پہلی جگہ پہ ٹھیک ہے نا اور دوسری جگہ پہ دیکھو جو ایکس میں تھا وہ اس نے ڈال دیا تو وہ دونوں سویپ ہو گئے آپس میں ٹھیک ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسینڈنگ سارٹ کر رہے ہیں یعنی سب سے چھوٹا ایلیمنٹ پہلے پھر اس کے بعد اس سے بڑا پھر اس کے بعد اس سے بڑا پھر اس کے بعد اس سے بڑا ٹھیک ہے نا اور اس لحاظ سے 3C سی سی اور 0037 جو ہیں وہ آرڈر میں چونکہ نہیں تھے اس لیے اس نے اس کو الٹا دیا اور آگے چونکہ اس نے اس کو الٹایا ہے اس لیے اس نے فلیگ رجسٹر میں بھی ون کر دیا ٹھیک ہے وہ اب لوپ کو میں دیکھتا ہوں اب اگلی اٹریشن کے لیے میں تیار ہو رہا ہوں یعنی اگلے دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں اس لیے میں نے بی ایکس میں دو ایڈ کیا ٹھیک ہے اور دیکھا کہ کیا میرے ایلیمنٹس پورے ہو گئے یہ بارہ جو نظر آ رہے ہیکسا ہیکسا ڈیسیمل ہے ڈیسیمل میں اس کو کنورٹ کرو گے ڈیسیمل میں تو اٹھارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ jump if not zero zero flag چونکہ سیٹ نہیں ہے لہذا ہم واپس جائیں گے اب کیا ہے اب دیکھو دوسرا ایلیمنٹ تھا تھری سی بی ایکس میں دو ایڈ ہونے کی وجہ سے اب ہم تھری سی کو ٹو ڈی سے کمپیئر کریں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ٹو ڈی سے ہم نے کمپیئر کیا ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ تھری سی بڑا ہے اور ٹو ڈی چھوٹا ہے لہذا اب سویپنگ ہوگی یہاں پر اور وہ سویپنگ اسی طریقے سے جیسے پہلے اس نے کیا وہ کرے گا ٹھیک ہے اب اگلے ایلیمنٹ کو پھر ہم دیکھیں گے اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم کمپیئر کر رہے ہیں 3C سی کو 32 سے ٹھیک ہے جو کہ پھر وہی سچویشن آئے گی پھر سویپنگ ہوئی ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلے اگلی اٹریشن پھر دیکھو چلتے جاؤ یہ اٹریشن کرتے جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے دیکھو کس طریقے سے جو 3C سی ہے یہ ببل کر رہا ہے it is bubbling toward the bottom یہ ببل کرتے کرتے کرتے کرتے جب یہ اینڈ پر پہنچے گا ٹھیک ہے اب بی ایکس کے اندر کیا ہے اب بی ایکس کے اندر جب یہ اینڈ پہ پہنچا تو بی ایکس میں بارہ ہے اور دیکھو تھری سی اب آخری ایلیمنٹ بن چکا ہے اور three C zero three C zero zero جو آپ کو ڈیٹا میں نظر آ رہا ہے نا اس کے فوراً آگے زیرو ون ہے یہ کیا ہے یہ وہ بائٹ فلیگ ہے سویپ ٹھیک ہے وہ ون سیٹ ہوا ہوا ہے نظر آ رہا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نا تو اب اس نے کمپیئر کیا اس کو بی ایکس کے ساتھ اور اب یہ واپس نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب یہ آگے جائے گا اب یہ کیا کر رہا ہے اب یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ جو سویپ فلگ تھا ہمارا وہ ون تو نہیں ہے کہیں سویپنگ ہوئی ہے درمیان میں اس اٹریشن کے درمیان میں کوئی سویپنگ ہوئی ہے تو یہ ظاہر ہے ون سے ون مل گئے ٹھیک ہے اور اگر اکول ہو گیا تو ہم اس اٹریشن کو دوبارہ اسی طرح سے یہی لوپ جو ہے دوبارہ چلائیں ٹھیک ہے اب اس صورت میں پھر بی ایکس کو ہم انیشلائز کریں گے پھر ہم فلگ کو زیرو کریں گے وہ دیکھو فلگ زیرو ہو گیا وہاں پر اب ہم ایک ایلیمنٹ پڑھیں پڑھیں گے اپنا اور اب جو ہم نے ایلیمنٹ پڑھا ہے وہ 37 ہے ٹھیک ہے 37 اور اگلا ایلیمنٹ جو ہمارا ہے وہ 2D ہے 37 اور 2D جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب وہ ریلیشن شپ آرڈر میں نہیں ہے لہذا سویپ ہوں گے آپس میں ٹھیک ہے یہ سویپ ہو گئے پھر ہم اگلے ایلیمنٹ پہ چلے گئے ٹھیک ہے اس ایٹریشن کو میں ذرا جلدی جلدی گزارتا ہوں تو اس کو دیکھو کہ کس طریقے سے جو ہے 37 اب 37 ببل کرے گا ٹھیک ہے اس جگہ تک جائے گا جہاں تک کہ اس سے بڑا ایلیمنٹ کوئی نہیں ہوگا تو اب یہ جو آخری پوائنٹ آ گیا یہاں پر جب 37 سیون سی کے ساتھ کمپیئر ہوا تو 3 سی چونکہ بڑا ہے اور 37 سیون چھوٹا ہے لہٰذا وہ آرڈر کے اندر ہے یہاں پر سویپنگ نہیں ہوگی اب دیکھنا پہلے 3 سی ببل کر کے آخر تک پہنچا تھا اس کے بعد 37 سیون ببل کر کے آخر تک پہنچا اب ہم اگلی اٹریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ سویپ فلگ ہمارا ون تھا ون ہے اور اس کے چیک کے نتیجے میں ہم دوبارہ اب یہ لوپ پھر رن کریں گے پھر انیشلائزیشن ہوئی پھر پوائنٹر شروع میں آیا اب دوبارہ سے یہ چیکنگ ہوگی اب 2D اور 32 کا کمپیرزن ہے اور چونکہ 2D چھوٹا ہے اور 32 بڑا ہے یہ آرڈر کے اندر ہے لہذا سویپنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھو سویپنگ نہیں ہوئی اور ہم آگے چلے گئے اگلا ہم نے سیدھا سیدھا لے لیا چونکہ اب دوبارہ آئے اب کمپیرزن ہوگا بتیس اور اٹھائیس کا بتیس بڑا ہے اور اٹھائیس چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیسیمل میں بات ہو رہی ہے میرے خیال میں تم لوگ سمجھ رہے ہو گے اب اس کے اندر 32 اور اٹھائیس ہو جائیں گے آپس میں ٹھیک ہے وہ سویپ ہو گئے آپ نے دیکھا اور سویپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی سویپ فلیگ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ون ہو گیا اب ہم اس کو اسی طریقے سے جلدی جلدی اور دیکھیں کہ کیسے بتیس جو ہے وہ ببل کرتا کرتا اپنے آخر میں پہنچے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہو گیا آخر میں پہنچا ببل ببل کرتا ہوا اب آگے جو تین اٹریشن آئیں گے تین چیک آئیں گے نا جب بتیس سینتیس سے کمپیئر ہوگا اور سینتیس تھری سی سے کمپیئر ہوگا تو وہاں پہ سویپنگ نہیں ہوگی وہ ذرا ہم کر کے دیکھ لیں دیکھ لو یہ دونوں صورتوں میں سویپنگ نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو نمبرز ہیں یہ آرڈر کے اندر ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں چونکہ اس پاس کے اندر ہم نے سویپ کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب اس پاس کے اندر سویپ ہونے کے نتیجے میں ہمیں دوبارہ پھر دوبارہ جانا ہے اور اس کو یہ دوبارہ پھر ہم گئے پھر انیشلائزیشن ہوئی پھر ہم آگے چلے ٹھیک ہے اب اس صورت میں کمپیرزن ہوا 2D اور 28 کا 2D اور 28 میں آرڈر 2 کے ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ سویپ ہو گیا آپس میں اس کے بعد کمپیرزن ہے ٹو ڈی اور ٹوینٹی تھری کا ٹھیک ہے نا وہ پھر سویپ ہو گئے اس کے بعد ہے نائنٹین کا اب دیکھو کہ ٹو ڈی کیسے ببل کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں ٹھیک ہے یہ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں اور جہاں ٹو ڈی بتیس کے پاس پہنچا اس کے بعد اگر تم دیکھو تو کسی بھی اٹریشن میں سویپنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ آگے سب کچھ آرڈر میں یہ لوپ ہم تیزی سے کمپلیٹ کرتے ہیں پھر کمپیرزن ہم نے کیا پھر واپس کے ٹھیک ہے یہ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں اب 28 اور 23 کمپیئر ہو رہے ہیں اور وہ سویپ ہو جائیں گے اسی طرح اب دیکھو اب 28 ببل کر رہا ہے اور وہ جا رہا ہے اپنے آخر تک ٹھیک ہے یہ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں بالکل اب اس کے بعد کوئی سویپنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب پھر ہم نے دیکھ لیا کیونکہ اس پاس کے اندر سویپ ہوا ہے ایک دفعہ بھی ہوا ہوا ہے لہذا پھر واپس جائیں گے ٹھیک ہے پھر اسے انیشلائز کریں گے اب دیکھیں کیسے ببلنگ ہوتی ہے اور 23 کس طرح پہنچتا ہے اپنے اینڈ پر ٹھیک ہے یہ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ جو بڑے ہیں نا وہ آخر میں پہنچتے جا رہے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ ببل کر رہے ہیں اوپر کی طرف یعنی the larger numbers are bubbling down and the shorter numbers are bubbling up ٹھیک ہے تو یہ کرتے چلے جائیں اب دیکھ ہی لیا ہے اب ذرا ہم آخری اٹریشن تک پہنچے جہاں پہ ارے سارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو پاس جب کرتے ہیں یہ پوزیشن وہ ہے جس پوزیشن پہ کہ یہ ارے جو ہے اب سارٹیڈ کنڈیشن میں اب جب ہم اس کے اندر سے گزریں گے اور دیکھیں گے اب یہاں پہ چونکہ ایک وہ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اس آخری اٹریشن میں اگر ہم چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو یہ نظر آئے گا کہ اس پوری اٹریشن میں کوئی کوئی سویپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جب لاسٹ پوائنٹ پہ ہم آئیں گے تو ادھر دیکھو کہ جو ہمارا سویپ فلیگ ہے چونکہ وہ زیرو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس اٹریشن میں یہ جو ہم نے کیا ہے اس اٹریشن میں کوئی سویپ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرے آرڈر میں ہے اور ذرا غور سے ڈیٹا ایلیمنٹس کو دیکھو وہ سارے کے سارے آرڈر میں آ گئے ہیں اپنے زیرو زیرو سب سے پہلے آ گیا ہے پھر زیرو اے آ گیا ہے پھر ون نائن آ گیا ہے ہے پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر one E twenty twenty three three three eight two two D thirty seven C ٹھیک نا وہ سارا کچھ جو ہے نمبر ہمارے وہ آرڈر کے اندر آ گئے اب یہ جو تم نے چیز دیکھی ہے اس کے اندر یہ دیکھا ہے نا کہ یہ اسینڈنگ سارٹ کر رہا ہے سب سے چھوٹا ایلیمنٹ پہلے اس کے بعد اس سے بڑا اس کے بعد اس سے بڑا یہ اسینڈنگ سارٹ کیوں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے جو کمپیرزن کے بعد جو جمپ لگائی تھی نا وہ تھی جمپ اف بلو اور اکول ٹھیک ہے اگر اس جمپ اف بلو اور اکول کو میں چینج کر دوں جمپ اف ابو اور اکول کر دوں تو یہ کا آرڈر تبدیل ہو جائے گا سمجھ گئے نا اب یہ ڈسینڈنگ شارٹ بن جائے گی اسینڈنگ کے بجائے ڈسینڈنگ ہو جائے گی تو اس چیز کو نا یہ یہ چیز ذرا اہم ہے اس پہ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرتا ہوں آدتن تو اس چیز کو مزید ہم الیبوریٹ کریں گے اور اس کو مزید کھولیں گے اس میں جو یہ جمپس کے رول ہیں نا یہ ہم دوبارہ دیکھیں گے اور ایک اور چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اگر یہی نمبرز جو ہیں ان کو میں انٹرپریٹ کروں سائنڈ نمبرز لے آؤں تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ان چار کا جو فرق ہے نا اب jump if above jump if below jump if greater jump if less اس کا اچھی طرح سے پتہ لگ جائے گا تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم